السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپوزیشن کے کچھ پارٹ سے سٹارٹ کیا تھا کہ کمپوزیشن کو سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کمپوزیشن میں اگر آپ بیسیکلی ایک آبجیکٹ کے بیچ میں دوسرا آبجیکٹ کا ایک ڈیٹا ممبر بنا دیں ڈیٹا ممبر کسی اور آبجیکٹ کا بنا دیں کسی ایک کلاس میں تو وہ کمپوزیشن ہو جاتی ہے meaning the lifetime of the part object is directly connected اور کنٹرول اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ for the sake of efficiency کیسے ہم پارٹ آبجیکٹ کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر ہول آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر کے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کال کر سکتے ہیں ایفیشنسی امپروو ہو جاتی ہے اور پھر ہم نے آرڈر آف کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن دیکھا تھا آبجیکٹس کے درمیان کہ ہول آبجیکٹ بعد میں کریٹ ہوتا ہے پارٹ آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے اور اسی طرح ڈسٹرکٹر کے ٹائم پہ اس کا الٹا ہوتا ہے ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور پارٹ آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر اس کے بعد ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایگریگیشن کا دیکھا تھا کہ ایگریگیشن سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ کی جاتی ہے aggregation as you know is relationship between two objects in which the part object is not an object object of the whole یعنی کہ پارٹ آبجیکٹ کا lifetime whole object govern نہیں کر رہا اور ہم نے اگزامپل کمرے اور اس کے فرنیچر کی دیکھی تھی فرنیچر آپ کمرے میں جب چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں جب چاہیں فرنیچر اٹھا کے باہر لے جائیں فرنیچر فرنیچر رہتا ہے اور کمرہ اگر کبھی گر بھی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سارا فرنیچر بھی تباہ ہو گیا اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایگریگیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے سی پلس پلس میں آپ نے تو پارٹ آبجیکٹ کا پوائنٹر یا ریفرنس ہول آبجیکٹ کے بیچ میں as a data member declare کر دیجیے پارٹ آبجیکٹ کا پوائنٹر یا ریفرنس اگر پارٹ آبجیکٹ کو کا ڈیٹا ممبر بنا دیں گے that will be a composition part object کا پوائنٹر یا ریفرنس ہول آبجیکٹ میں ایز اے ڈیٹا ممبر اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ ایگریگیشن ہے اور اس کی پھر ہم نے ایگزامپل بھی دیکھی تھی اس کے بعد ہم فرینڈ کے کانسپٹ پہ آئے تھے فرینڈ فنکشن اور فرینڈ کلاسز اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ concept as such object oriented paradigm کا کوئی اسینشل پارٹ نہیں ہے یہ فرینڈشپ کا کانسیپٹ سی پلس پلس نے دیا ہے کہ کچھ امپلیمنٹیشن نیڈس تھیں جس کے لیے یہ فرینڈشپ کا کانسیپٹ دیا گیا اور friend function and a friend class they are not the members of the class it میں اگر ہوں کلاس ہوں تو میں ڈکلیئر کروں گا کہ میرا یہ فرینڈ ہے اسی طرح سی پلس پلس میں کلاس کہتی ہے کہ یہ فنکشن میرا فرینڈ فنکشن ہے فرینڈ فنکشن ممبر فنکشن نہیں ہوتا اس لیے کلاس کے اسپیسیفائرس اس پہ امپیکٹ نہیں کرتے ہیں ممبر فنکشن کو آپ پرائیویٹ پارٹ میں اس کے ڈکلیئر کر دیجئے پبلک پارٹ میں ڈکلیئر کر دیجئے کچھ فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح ممبر فرینڈ کلاس جو ہے وہ بھی ایک کلاس کہتی ہے کہ یہ دوسری کلاس میری فرینڈ کلاس ہے اور فرینڈ شپ کا یہ ہے کہ جس کو فنکشن کو یا کلاس کو فرینڈ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے وہ اس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسس کر سکتا ہے that is the only thing that friendship is doing friend function اور private parts private member of the class which is declaring them to be its friend other way round نہیں ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا آئیے آپ آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں آج کا لیکچر اوپریٹر اوور لوڈنگ کے اوپر ہے فنکشن اوور لوڈنگ کا کانسیپٹ آپ پچھلے کورس میں پڑھ چکے ہوئے ہیں ایک یعنی کہ ایک ہی نام کے دو فنکشن ہو سکتے ہیں دونوں ڈسٹنگوش کیسے ہوں گے یا تو ان فنکشنس کے نمبر آف پیرامیٹرس ڈفرنٹ ہوں گے یا اگر پیرامیٹرز کا نمبر سیم ہے تو ان کی ٹائپ سیم ہوگی ٹائپ ڈفرنٹ ہوگی یا ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے actually class class C plus plus is a user defined type تو ڈیزائنر جو تھا اس سی پلس پلس لینگویج کا بیان اس نے بڑی کوشش کی کہ یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ بھی ویسے ہی کام کرے جیسے کہ سی پلس پلس کی پری ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں انٹ فلوٹ ڈبل کیئر جیسے یہ بہیو کرتی ہیں یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ بھی ان کے جتنا کلوز آ سکے اتنا ہی بہتر ہے اور پری ڈیفائنڈ ٹائپ میں آپ کو پتا ہے کے اگر آپ کے پاس دو ویریبل ہیں تو you write A plus B ان کو آپ اس طرح ایڈ کرتے ہیں یا ان کو اگر آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے دو انٹیریئر ویریبلس کو then you write A multiplied by B تو اس نے کہا کہ اگر یوزر ڈیفائن ٹائپ ہے اور اس میں اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یوزر ڈیفائن ٹائپ کے ہمارے پاس دو ویریبل یا دو آبجیکٹس ہیں اور ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو why not add just like ints one object plus another object ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے بہیویئر دیکھا ہے آپ ممبر فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ممبر فنکشن کو کال کرتے ہیں with reference to some object if A is an object of some class then you see A dot function name اور اگر آپ کو اسی طرح کوئی آپریشن کرنا ہے جیسے پلس مائنس کا تو بھی آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے دو آبجیکٹس ہیں تو وہ اسی طرح ایڈ ہوں جیسے انٹ اور ڈبل دو ایڈ ہو جاتے ہیں one object plus another object this is called operator overloading that is we overload these operator plus minus multiply so forth تاکہ وہ یوزر ڈیفائن ٹائپس بھی لے سکے آج کا لیکچر اس کے اوپر اسکرین پہ دیکھیے کمپلیکسی کلاس یہ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں پرائیویٹ اس کے جو ڈیٹا ممبرس ہیں ریئل اور امیجنری ہیں اور اس کا جو پبلک انٹرفیس ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے جتنے بھی کنسٹرکٹرز ہیں سیٹر گیٹرز ہیں اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ اس کمپلیکس کلاس میں ایڈ ملٹی پلائی اور سبٹریکٹ کے آپریشن دیں اور اسی لیے ہم نے یہاں پہ اپروپریٹ کچھ پروٹوٹائپس دی ہیں پہلا پروٹوٹائپ جو ہے وہ complex add constant complex reference اور اسی طرح سبٹریکٹ اور ملٹیپلائی میں ہے یہ جو اس کے پروٹوٹائپس میں جو پیرامیٹرس ہیں they as we will see they are the right hand side ایک قسم کا رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹس جی ایڈ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جی ہم نارملی آپ کو پتا ہے دو انٹ اگر ایڈ کرنے ہیں یا دو کمپلیکس نمبر آپ نے ویسے میتھمیٹکس میں ایڈ کرنے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں آپ پہلے کا ریئل پارٹ لیتے ہیں دوسرے کا ریئل پارٹ لیتے ہیں انہیں ایڈ کر کے کسی اور جگہ اسٹور کرتے ہیں اور اسی طرح پہلے کا امیجنری پارٹ لیا دوسرے کا امیجنری پارٹ کیا ان دونوں کو ایڈ کیا اور کسی اور جگہ پہ اسے رکھا اس کے ریزلٹ کو دو کمپلیکس نمبر جو ایڈ ہو رہے ہیں ان کی ویلو چینج نہیں ہوتی اور یہی چیز یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو کوڈ ہے وہ کر رہا ہے ایک ٹیمپرری ویریبل سب سے پہلے کریٹ کیا جا رہا ہے کمپلیکس ٹی ٹی کے نام سے کمپلیکس ویریبل یہ وہ ویریبل ہے جس میں دو کمپلیکس نمبر کا سم ہم نے ایڈ کرنا ہے دو کمپلیکس نمبر جنہیں ایڈ کیا جا رہا ہے کاغذ اینڈ پینسل کے اوپر ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کو چینج نہیں کرتے ہیں یہی کام ہم کر رہے ہیں ان دونوں کا ریزلٹ جو آئے گا وہ کسی اور جگہ اسٹور ہونا چاہیے اور وہ کس جگہ اسٹور ہوگا لازم بات ہے کوئی ٹیمپرری ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہونا چاہیے and T here is that complex number so T dot real is equal to real plus C one dot real real جو ہے یہ وہ آبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ میتھڈ کال کیا گیا ہے اور سی ون ڈاٹ ریئل جو ہے یہ دوسرا کمپلیکس نمبر ہے جو کہ ایڈ کیا جا رہا ہے دیٹ از آپ یوں سمجھیے کہ یہ آپریٹر کی رائٹ ہینڈ سائٹ ہے اور in other word right hand side operand ہے اور یہ آبجیکٹ جس کا یہ میتھڈ کال کیا جا رہا ہے that is the left hand operand of this operation so real plus C one dot real C one is the parameter and اسی طرح T dot imaginary is equal to imaginary plus C one dot imaginary تو دونوں کے ریئل نمبر ایڈ کر کے ٹیمپرری ویریبل میں ڈال دیے دونوں کے امیجنری ایڈ کر کے امیجنری میں ڈال دیے ٹیمپرری آبجیکٹ کے اور پھر یہ آبجیکٹ ریٹرن کر دیا سو ہم نے اس کا کوڈ ایسا لکھا ہے جیسے ہم ریئل لائف میں کاغذ پینسل کے اوپر دو کمپلیکس نمبر کو ایڈ کرنے کے لیے لکھتے ہیں دونوں کمپلیکس نمبر چینج نہیں ہوئے اور ان کا ریزلٹ کسی اور جگہ پہ آیا یہاں پہ وہ ٹیمپرری نمبر میں آیا اب یہ دیکھیے ایکچولی ہم دو ویریبلس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کمپلیکس ویریبل کو یہاں پہ ہم ریزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سی ون اور سی ٹو پہلے سے دو ویریبل کمپلیکس ہیں جو ہم نے ڈکلیئر کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم انہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ریزلٹ کسی تیسرے کمپلیکس آبجیکٹ میں ویریبل میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو second statement complex C three third variable that is C three we are declaring it and at the same time we are initializing it with the result of C one plus C two ہمارے پاس پلس تو ہے نہیں ہے تو ہم نے پہلا آپرینٹ جو ہے left hand operand C one dot add اور سی ٹو جو کہ دوسرا رائٹ ہینڈ سائڈ کا آپرینٹ تھا اگر ہم کاغذ پینسل پہ C one plus C two لکھ رہے ہوتے تو اسے ہم یو انوک کرتے اگر ہم نے یہ کوڈ لکھا ہوتا کمپلیکس کلاس کا C one dot add C two code ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسکرین کے اوپر دیکھا تھا ایڈ میتھڈ کے کوڈ نے یہ کیا تھا کہ دو نمبرس کو لیا اور ان کو ایڈ کر کے ایک ٹیمپرری ویریبل میں ڈال دیا جب یہ فنکشن کال آئی C one dot add C two نا C one is amount to a left hand operand and C two the argument is tantamount to right hand operand of this operation ان دونوں کو ایڈ کیا اور کوڈ کی آخری لائن تھی کہ اس نے ٹیمپریری ویریبل ٹی بنایا تھا اس میں جس میں یہ اس نے یہ دونوں کو ایڈ کر کے ریزلٹ جس میں ڈالا تھا وہ آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے بائی ویلو یعنی جو فنکشن جو چیز ریٹرن کر رہا ہے وہ دو کمپلیکس نمبر کی ایڈیشن تھی اور یہاں پہ جو آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں C one dot add C two this is a value returning function اور ویلو جو ریٹرن ہو رہی ہے it is the sum of two complex number C one and C two تو ان کا ریزلٹ ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کمپلیکس نمبر سے یہ سی تھری آبجیکٹ جو کہ نیا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے وہ انیشلائز ہو جائے گا تھرو کاپی کنسٹرکٹر جو کہ آپ چند لیکچر پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں اس کا کاپی کنسٹرکٹر اور اگر نہیں بھی بنایا ہوا تو کمپائلر خود سے کاپی کنسٹرکٹر بنا لیتا ہے کیونکہ اس کامپلیکس آبجیکٹ کے دونوں ڈیٹا ممبر جو ہیں وہ ڈبل ٹائپ کے ہیں کوئی ڈائنامک میموری ایلوکیشن نہیں ہے تو کمپائلر جنریٹڈ کاپی کنسٹرکٹر بھی کام کرے گا ٹھیک کام کرے گا سو ان دونوں کے آبجیکٹس کے کانٹینٹس ایڈ ہو گئے اور سی تھری اس سے انیشلائز ہو گیا آپ کاغذ پینسل کے اوپر تین چار نمبرز ایڈ کرتے ہیں five plus four plus three plus two plus seven اسی طرح اگر آپ کے پاس چار پانچ کمپلیکس نمبر ہیں یا چار پانچ انٹیریئر ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ویسے ہی لکھیے جیسے A plus B plus C plus D اور یہ آپ لکھتے بھی ہیں ابھی تک آپ نے جو پروگرامنگ پڑھی ہے اگر A B C D int variables ہیں اب اگر ہمارے پاس چار کمپلیکس نمبر ہیں C one C two C three C four اگر ہم ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہیں گے کاغذ پینسل کے اوپر ہم یوں ہی کرتے ہیں C one plus C two plus C three plus C four ہم نے جو کوڈ لکھا ہے وہ ایڈ کا فنکشن ہے C one dot add C two ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسکرین پہ دیکھا تھا ہم اس کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ اسکرین کے اوپر ذرا آخری لائن دیکھیے it's a complicated expression function call function call functions call cascade function call C one dot add two dot add parameter C four یہ بھی وہ کام کر رہا ہے جو کہ کاغذ پینسل کے اوپر C one plus C two plus C three plus C four کرے گا لیکن یہ نیچرل نہیں ہے ہم چار انٹیریئر ویریبل کو ایسے ایڈ نہیں کرتے ہیں so this is not natural this is complicated alternative یہ ہو سکتا تھا اس بجائے ایک لمبے کمپلیکیٹڈ لائن کے ہم یہ تین اسٹیٹمنٹ سی پلس پلس کے لکھ سکتے تھے ٹی ون ٹی تھری یہ کمپلیکس ویریبل ہیں ہمارے پاس اور ہم انہیں یوں ایڈ کر رہے ہیں T one is equal to C three dot add C four C three C four کو ایڈ کیا اس کا result complex variable T one میں رکھ دیا پھر سی ٹو اور ٹی ون کو ایڈ کیا equal to C two dot add T one کو اس طرح C two C three C four add ہو گیا اور ان کا ریزلٹ ٹی ٹو میں چلا گیا اور آپ اس ریزلٹ کو سی ون کے ساتھ ایڈ کروا دیا T three is equal to C one dot add T two تو دونوں طریقے ہم نے دیکھے پہلا طریقہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا فنکشن کالز ہو رہی ہیں اور شاید یہ آپ نے پہلے نہیں کی ہوئی اور دوسرا طریقہ یہ ہے ایک از ویری کمپلیکیٹڈ دوسرا جو ہے اٹ از ان نیچرل سو یہ جو سولوشن ہم نے ابھی دیکھا کمپلیکس کی کلاس میں کمپلیکس نمبر کی کلاس میں ایڈ کی فنکشنلٹی ایڈ کرنے کا ایک تو یہ بڑا کمپلیکس ہے اس کا اس کے سی پلس پلس جو نیچرل آپ کے C one plus C two plus C three ہے اس کو complicated mixture of function call میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ لیس ریڈیبل ہیں لیس انڈرسٹینڈیبل ہیں ان انکسکیڈ کالس کو لکھنے میں چانسز آف ہیومن ایررز کافی زیادہ ہیں کوڈ پروڈیوس جو اس کے ریزلٹ میں ہوا اگر وہ لکھنا مشکل ہے تو وہ مینٹین کرنا بھی مشکل ہے it's hard to maintain so we would want some way کہ اس کمپلیکس نمبر کو چار کمپلیکس نمبر کو ہم ویسے ہی ایڈ کریں جیسے کہ کاغذ پینسل پہ لکھ کے کرتے ہیں یا جیسے چار انٹیریئر ویریبلس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ابھی تک آپ نے کافی سارا یہ کام کیا ہے comes the concept of operator overloading we overload plus so that it add now complex number plus minus multiplication whatever the operator are required اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ ہم ہمیں C one dot add C two نہیں لکھنا پڑے گا ہم C one plus C two لکھیں گے سو ایزیوم کیجئے کہ ہم نے پلس کا آپریٹر اوور لوڈ کر لیا ہے تو سی پلس پلس کا کوڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی exactly ویسے ہی ہوگا جیسے ہم انٹ کا کوڈ کرتے ہیں C one plus C two plus C three plus C four جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے it's a natural way of writing addition of complex number it is easy to write it is understandable this it is maintainable the resulting code is very maintainable کیا آپریٹر اوور لوڈنگ ہم نے پہلے دیکھی ہے پچھلے کورس میں شاید شاید نہیں غور کیجیے آپ نے پری ڈیفائنڈ ٹائپس پڑھی ہیں انٹ فلوٹ ڈبل اسی کی ایک قسم ہے کیریکٹر اس میں آپ نے پلس یوز کیا ہوگا مائنس یوز کیا ہوگا کیا دو انٹیریئر کو جب ایڈ کرتے ہیں تو وہی پلس کی فنکشنلٹی یوز ہو رہی ہے جب آپ دو فلوٹس کو ایڈ کرتے ہیں یا وہی فنکشنلٹی یوز ہو رہی ہے جب کریکٹرس کو ایڈ کرتے ہیں یا وہی فنکشنلٹی یوز ہو رہی ہے ایڈیشن کی اگر آپ دو بولین ویریبلس کو ایڈ کر رہے ہیں کیا ایسا ہے میرا تو خیال نہیں ایسا ہے اسکرین پہ دیکھیے آپ دو ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں ایک فلوٹ ٹائپ کا one is X and other is Y اور پھر ہم نے addition some number floor number one zero two point zero two plus zero point zero nine اور اسی طرح انٹیئر کی اگلی لائن جو ہے Y is equal to fifty plus forty seven اب لازیم بات ہے ایکس میں ریزلٹ کچھ اور آئے گا ڈیسیمل پوائنٹ کی ایڈیشن ہو رہی ہے جبکہ انٹیئر کے دو کانسٹنٹس کو جب ہم نے ایڈ کیا تو اس میں فریکشنل پارٹ کی ایڈیشن نہیں ہو رہی ہے internally, compiler, when it looks at an operator, in this case plus, and its operand, in one case it is two floats, in another case it is two integers, calls different functions that represents two different functionalities. Both are represented by a single symbol plus, but it is a different functionality. Integers mein fractional part کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کی ایڈیشن ہی نہیں ہوتی ہے جبکہ ریئل نمبر میں فریکشنل پارٹس موجود ہیں اور ان کی ایڈیشن کی جاتی ہے this is how it is simple is same but these are two distinct functionalities تو آپ نے شاید آپریٹر اوور لوڈنگ کی فریز سنی نہیں ہوگی لیکن ایکچولی ہو یہی رہا ہے ایک ہی سمبل دو سلائٹلی ڈفرنٹ فنکشنلٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کمپائلر آٹومیٹیکلی اپروپریٹ فنکشن کو سو کال لو لیول فنکشن کو کال کرتا ہے اسکرین پہ دیکھیے جی یہی بات جب دو انٹیریئر آپرینٹس ہیں تو وہ ایک پروبیبلی ایک different low level function call کرتا ہے جو کہ انٹیریئر کی فنکشنلٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب دو آپرینٹس فلوٹ ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ لو لیول فنکشن کو کال کرتا ہے جو کہ سلائٹلی ڈفرنٹ فنکشنلٹی دے رہا ہے نام شاید دونوں کا ایک ہی ہو ایڈ ہی ہو شاید کوئی اور نام ہو but the concept was there you probably did not look it at in this manner but it is already there in the compiler in the code generated by compiler for plus for integer and plus for floats اور ڈبلس ریئل نمبرس اسی کو ہم نے اب اپنی یوزر ڈیفائنڈ کلاس کے لیے کرنا ہے اگر ہم آپریٹر اوور لوڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی ایکسپلسٹ فنکشن کال ڈائریکٹلی نہیں کرنی پڑے گی we will dispense with that awkward syntax of C one dot add C two compiler automatically دیکھ لے گا کہ یہ دو آپرینٹ کمپلیکس ٹائپ کے ہیں تو وہ اوور لوڈیڈ فنکشن پلس کا کال کر لیا کرے گا کون کون سے آپریٹر اوور لوڈ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں سی پلس پلس کے آلموسٹ سارے آپریٹر جو کہ لینگویج نے دیے ہوئے ہیں ہم انہیں اوور لوڈ کر سکتے ہیں اسکرین کے آپ کے سامنے لسٹ ہے یہ اس میں یونری آپریٹر بھی ہیں بائنری آپریٹر بھی ہیں یونری آپریٹر وہ ہیں جو ایک آپرینٹ لیتے ہیں جیسے کہ نیو ہے نیو انٹ یہ ایک آپرینٹ انٹ لے رہا ہے ڈیلیٹ ہو گیا یونری پلس ہو گیا یونری مائنس ہو گیا binary plus binary minus logical operators ہیں اینڈ اور ہو گیا ریلیشنل آپریٹر ہیں greater than less than greater than equal to assignment کے آپریٹر ہیں plus is equal to minus is equal to to indexing کا آپریٹر ہے رے کی انڈیکسنگ کرتے ہیں فنکشن کی اوور لوڈنگ ہو سکتی ہے آپ کی اسکرین کے اوپر اینڈ میں آپ کو پیرنتھس نظر آ رہی ہوں گی لیفٹ پیرنتھس رائٹ پیرنتھس جس میں بیسیکلی ہم فنکشن کے پیرامیٹرس دیتے ہیں فنکشن اوور لوڈنگ پوائنٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ اب آپ کی اسکرین کے اوپر یہ چند آپریٹرس ہیں جنہیں آپ اوور لوڈ نہیں کر سکتے ہیں ڈاٹ آپریٹر جو ممبر کو ایکسس کرنے کا آپریٹر ہے اسٹرکچر کے یا کلاس کے اسی طرح scope resolution operator colon colon ternary operator پتا نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا question mark followed by colon sign یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے اور باقی جو دو آپ کے سامنے ہیں وہ پری کمپائلر کے ہیں یہ بھی آپ اوور لوڈ نہیں کر سکتے ہیں موسٹ پرابلی ان کی ریزن یہ ہے کہ they take name as an آپ not not as a value جی ہم چند میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم وہی آپریٹر اوور لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ سی پلس لینگویج نے آلریڈی لینگویج میں ڈیفائن کر دیے ہیں نا کوشچن از کہ کیا جب ہم آپریٹر اوور لوڈ کریں اپنی کلاس کے لیے ہم ان آپریٹرس ان سمبلس کا پریسیڈنس لیول چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے پریسیڈینس تو آپ نے پڑھی ہوگی جس آپریٹر کا پریسیڈنس ہائی ہو وہ ایکسپریشن میں پہلے ہی ویلویٹ ہوگا اس سے ریلیٹڈ سب ایکسپریشن جو ہے اور جو کمپلیکیٹڈ بڑے ایکسپریشن میں آپریٹر لوور پریسیڈنس کا ہے اس کا سب ایکسپریشن بعد میں ایویلویٹ ہوگا تو لینگویج کہتی ہے کہ اگر آپ آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں تو آپ آپریٹرس کی پریسیڈنس چینج نہیں کر سکتے آپریٹر کی پریسیڈنس وہی رہے گی جو کہ لینگویج نے ان ان سمبلس کے لیے ڈیفائن کر دی ہوئی ہے ملٹیپلیکیشن کے آپریٹر کی پریسیڈنس ہائی رہے گی پلس کے آپریٹر سے آپ چاہیں بھی آپریٹر اوور لوڈنگ کے ذریعے ان کو چینج کرنا تو نہیں کر سکتے so operator overloading does not allow you to change the of an operator اب اسکرین پہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں it is C one multiplied by C two plus C three اور اگلی لائن میں اسے تھوڑا سا چینج کر کے لکھا گیا ہے C three plus C two multiplied by C one دونوں کا ریزلٹ ایک ہی آئے گا ریزن بینگ کہ ملٹیپلیکیشن کا پرسیڈینس ہائی ہے ارسپیکٹو کہ ملٹیپلیکیشن کا آپریٹر ایکسپریشن میں کہاں لائی کر رہا ہے وہ پلس کے آپریٹر سے پہلے ہی ویلویٹ ہوگا اس لیے ریزلٹ دونوں کیسز میں سیم ہی آ رہا ہے آپریٹر اوور لوڈنگ کے ذریعے پریسیڈنس لیول چینج نہیں کیا جا سکتا another thing associativity of an operator can not be change through operator overloading associativity rules کا بھی آپ کو پتا ہوگا اگر ایک ایکسپریشن میں ایک آپریٹر یا more than one operator belonging to the same precedence level آ جائیں تو کون سے والا آپریٹر پہلے ایویلویٹ ہوگا وہ والا جس کی ایسوسیٹیوٹی بتائے گی اگر وہ آپریٹر لیفٹ ایسوسیٹیو ہے تو پہلے لیفٹ والا آپریٹر جو ہے وہ ایویلویٹ ہوگا اور اگر اس آپریٹر کی ایسوسیٹیوٹی رائٹ ٹو لیفٹ ہے تو اس ایکسپریشن میں رائٹ right والا آپریٹر جو ہے وہ پہلے ایویلویٹ ہوگا پریسیڈینس ایک ہی ہے ایکسپریشن میں مور دین ون آپریٹر ہیں ان کا پریسیڈینس ایک ہی ہے تو اب کون سا آپریٹر پہلے ایویلویٹ ہوگا یہ ایسوسیٹیوٹی ڈکٹ کرتی آپ اسکرین پہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں C one plus C two plus C three plus C four plus کا ایک ہی ہے کیونکہ ایک ہی آپریٹر ہے اب C one plus C two پہلے ہوگا کہ C three plus C four پہلے ہوگا یہ ایسوسیٹیوٹی رول ڈیٹرمن کرے گی پلس کے لیے ایسوسیشن کا رول ہے لیفٹ ٹو رائٹ اس لیے C one plus C two پہلے ایڈ ہوگا اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ سی تھری کے ساتھ ایڈ ہوگا اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ سی فور کے ساتھ ایڈ ہوگا so operator associate from left to right so operator overloading کے ذریعے ایسوسیٹیوٹی رولس چینج نہیں کر سکتے جو اس آپریٹر کے لیے لینگویج نے ایسوسیشن رولس ڈیفائن کر دیے ہیں وہ وہی کے وہی رہیں گے یونری آپریٹر رائٹ ایسوسیٹو ہے that is association right to left ہے اگر expression A is equal to B is equal to C دیا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ B is equal to C کے ارد گرد آپ نے پیرنتھس لگا دی ہیں اور آپ فورس کر رہے ہیں کہ پہلے یہ سب ایکسپریشن جو ہے ایویلویٹ ہو that is the value of C is assign to B first then the resultant value is assign to A اور اس کے اگینسٹ آلموسٹ سارے کے سارے بائنڈری آپریٹر جو دوسرے ہیں پلس مائنس ملٹیپلیکیشن وغیرہ یہ سب لیفٹ ٹو رائٹ ایسوسیٹو ہے تو اگر C one plus C two plus C three ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ری رائٹ کر کے C one plus C two کے گرد پیرنتھس لگا دی ہیں تاکہ یہ پہلے ایویلویٹ ہو لگائیں یا نہ لگائیں C one plus C two پہلے ایویلویٹ ہوگا اس لیے کہ پلس از لیفٹ ایسوسیٹو یا لیفٹ ٹو رائٹ ایسوسیٹو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف وہی آپریٹر اوور کر سکتے ہیں جو اسٹینڈرڈ نے یا سی پلس پلس لینگویج نے پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس کی کرالری یہ ہے کہ اگر آپ خود سے کوئی نیا آپریٹر بنانا چاہیں تو آپ نہیں بنا سکتے جیسے ڈالر کا سائن جو ہے یہ سی پلس پلس لینگویج میں ایز این آپریٹر ڈیفائن نہیں ہوا ہوا اگر آپ چاہیں کہ آپ یہ نیا آپریٹر کریٹ کر لیں یہ پاسبل نہیں ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ two raise to the power X raise to the power کا آپریٹر لینگویج میں نہیں ہے سی پلس پلس نے نہیں دیا ہوا اگر آپ چاہیں کہ آپ خود سے اس ڈالر سائن کو کہہ دیں کہ یہ ریس ٹو دی پاور والا ہے آپریٹر ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے نیا آپریٹر آپ انوینٹ نہیں کر سکتے ایگزٹنگ آپریٹر کو اوور لوڈ کر کے انہیں اپنی ٹائپ کے لیے فنکشنلٹی دے سکتے ہیں ون مور امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ از یو کین ناٹ چینج دی ایریٹی آف دی آپریٹر یو آر اوور لوڈنگ وٹ از مینٹ بائی ایرٹی ایریٹی از دی نمبر آف آپرینٹس دیٹ این آپریٹر ٹیکس نیو کا آپریٹر جو ہے وہ ایک آپرینٹ لیتا ہے نیو انٹ اٹس ایرٹی از ون بائنری پلس کا آپریٹر جو ہے یہ دو آپرینٹ لیتا ہے لیفٹ ہینڈ آپرینٹ رائٹ ہینڈ operand assignment is a binary operator یہ دو آپرینٹ لیتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور اس کی right hand side this is the arity دو آپرینٹ لیتا ہے سو آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ ڈویژن کا جو آپریٹر جو ہے انٹیریئر ڈویژن کا جو کہ دو آپرینٹ لیتا ہے آپ کو میں آپریٹر اوور لوڈنگ کے لیے اسے ایسے کر دوں کہ یہ صرف ایک ہی آپرینٹ لے ادھر لیفٹ ہینڈ والا یا رائٹ ہینڈ والا یہ پاسبل نہیں ہے operator overloading arity change نہیں کرنے دیتا لاسٹلی جی یہ کمپائلر کی کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے but it is a good programming practice کہ آپ جون سا آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں کوشش کیجئے اس آپریٹر کے جو نارمل میننگ ہے نارمل میننگ سے یعنی کہ ہم اس کے ساتھ جو آپریشن ایسوسیٹ کرتے ہیں نارملی اس کے کورسپونڈنگ ہی اس کا کوڈ لکھا جائے مثلا اگر آپ نے کمپلیکس کلاس کے لیے پلس کے سائن کو پلس کے آپریشن کو اوور لوڈ کرنا ہے تو یہ نہ کیجئے کہ اس کے بیچ میں مائنس کی فنکشنلٹی ڈال دیجیے سائن تو پلس کا ہے لیکن ایکچولی وہ میتھڈ جو کام کر رہا ہے وہ دو نمبر کو سپریکٹ کر رہا ہے یا دو نمبر کو ملٹی پلائی کر رہا ہے یا پتہ نہیں کچھ اور کام کر رہا ہے سو پلس کے سمپل سے جو نارمل فنکشنلٹی ہماری ذہن میں آتی ہے کوشش کیجیے کہ وہی فنکشنلٹی اس میتھڈ کے کوڈ میں ڈالیں فائدہ کیا ہے کمپائلر کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان یوزر کا ہے ہیومن یوزر کا ہے جو کہ اس کوڈ کو ریڈ کر رہا ہے آپ نے کمپلیکس کے لیے پلس کے آپریٹر کو اوور کیا اس میں مائنس ڈال دیا اب ایک یوزر جو ہے وہ C one plus C two کرتا ہے وہ جواب ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ دونوں کا سم ہو کے واپس آئے گا لیکن جواب کچھ اور ہی آ رہا ہے یوزر پریشان ہو رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے so this will only deceive the human user not the compiler so as a good program practice please provide code for an operator that is natural to ایسے ایڈیشن میں کمپلیکس کی ایڈیشن میں دو نمبر کو ایڈ کیجیے یا اسٹرنگ کی کلاس ہے اس میں آپ پلس کا آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں تو دونوں کو جمع کرنا دو چیزوں کو جمع کرتا ہے پلس بائنڈری پلس جو ہے دو اسٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کروا لیجیے this functionality is much closer to the natural meaning of plus so string کے لیے یہ کیجیے good program now we actually go and take a concrete example of how to overload binary operator آپ کے سامنے لسٹ اسکرین کے اوپر بائنڈری آپریٹر ہم ان میں سے ایک بائنڈری پلس اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اوور لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں it is a binary operator it takes two operands operator overloading جب ہم نے کرنی ہے تو کیسے کر سکتے ہیں اپنی یوزر ڈیفائن کلاس کے لیے یہ آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں یا تو یہ فنکشن جو ہے جو کہ پلس کی فنکشنلٹی کو امپلیمنٹ کرے گا اسے ہم کلاس کا ممبر فنکشن بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ کہ پلس کی فنکشنلٹی کو امپلیمنٹ کریں by a non member function دونوں طرح سے اکثر آپریٹرس اوور لوڈ کیے جا سکتے ہیں اور جیسے جیسے ہم آپریٹر لوڈنگ کی مزید اگزامپلس دیکھتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اگر اسے ایز اے ممبر فنکشن آپ نے لکھنا ہے تو کیسے کریں گے نان ممبر فنکشن لکھنا ہے تو کیسے کریں گے بعض آپریٹر ضروری ہیں کہ صرف ایز اے ممبر فنکشن ہی انہیں ڈیفائن کیا جائے بعض آپریٹر ضروری ہیں انہیں نان ممبر کے طور پہ ہی کیا جائے اور بعض آپریٹر ایسے ہیں چاہے انہیں ممبر فنکشن کر دیں چاہے نان ممبر فنکشن کر دیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں بائنڈری آپریٹر اگر اسے آپ نے ممبر فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کرنا ہے آپ کے سامنے سینٹیکس ہے جی type one that is the return type کوئی بھی چیز یہ ریٹرن کر رہا ہے اس کے بعد class name of the class جس کا یہ ممبر فنکشن بنایا جا رہا ہے colon colon scope resolution operator keyword operator O P R A T O R all small case this is a keyword that must be written as is followed by sign of the operator plus minus multiplication جو بھی binary operator C plus plus language نے ڈیفائن کیے ہوئے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں کی ورڈ آپریٹر کے فوراً بعد آپ یہ آپریٹر کا سمبل دے سکتے ہیں اسپیس چھوڑ کے دے سکتے ہیں فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد آپ نے پیرنتھس میں ایک پیرامیٹر پاس کرنا ہے اور یہ پیرامیٹر اس بائنری آپریٹر کا رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ ہوگا جو کہ پیرامیٹر میں جا رہا ہے اور اس کی ٹائپ اپروپریٹ ٹائپ ہو سکتی ہے جو کہ یہاں پہ ٹائپ سبسکرپٹ ٹو سے ظاہر کی گئی ہے اگر آپ نے اسے نان ممبر فنکشن کے طور پہ ڈکلیئر کرنا ہے فرق دو ہے کیونکہ یہ نان ممبر ہے کلاس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے اس لیے کلاس کا نام اور اسکوپ ریزولوشن آپریٹر نہیں آئے گا اور نمبر دو اب یہ دو پیرامیٹر لے گا ایک پیرامیٹر نہیں لے گا دو پیرامیٹر کیوں لے گا کیونکہ یہ نان ممبر فنکشن ہے آپریٹر بائنری آپریٹر ہے یہ دو آپرینٹ لیتا ہے left hand operand right hand operand اس کو دونوں پیرامیٹر دینے ہیں اس لیے اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں as a non member for binary operator the overloaded operator takes two argument member function کے طور پہ ایک آرگومینٹ لے رہا تھا اور وہ بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کا آرگومینٹ دوسرا آرگومینٹ کہاں چلا گیا دوبارہ اسکرین پہ دیکھیے this is the syntax for member function operator binary operator declared and defined as a member function جو آرگومینٹ ہے وہ تو رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ کہاں چلا گیا اگر یہ ممبر فنکشن ہے تو اس نے کسی آبجیکٹ کے اوپر انوک ہونا ہے آپ ہی نہیں کر سکتے تو جس آبجیکٹ کے اوپر اس ممبر فنکشن کو انوک کیا جا رہا ہے that acts as a left hand operand so C one plus C two اس کیس میں وہ یا ہم نے پہلے جو دیکھا تھا C one dot at C two تھا C one was acting as a left hand operand اس کیس میں بھی ممبر فنکشن کے لیے صرف ایک ہی آرگومنٹ چاہیے which is the right hand operand of this operator the object on which this function is called acts as a left hand operand اس لیے بائنڈری آپریٹر کے لیے ممبر فنکشن کو ایک آپرینٹ چاہیے اور as a non member function اسے دونوں آپرینٹ چاہیے both left hand and right hand ایک اور امپورٹنٹ چیز آپریٹر اوور لوڈنگ آپ صرف یوزر ڈیفائنڈ کلاس کے لیے ہی کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انٹ کہ پلس کی جو فنکشنلٹی ہے آپریٹر اوور لوڈنگ کے ذریعے اسے چینج کر دیں یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں ایک نیا آپریٹر بناتا ہوں آپریٹر پلس جو کہ دو انٹ پیرامیٹر لے رہا ہے ریٹرن بھی انٹ کر رہا ہے میں یہاں پہ کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں پلس کی فنکشنلٹی انٹ آپرینٹس کے لیے انہیں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کمپائلر یہ الاؤڈ نہیں کرتا اسٹینڈرڈ یہ الاؤ نہیں کرتا سو آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کم از کم اس کا ایک آپرنٹ ضرور یوزر ڈیفائنڈ کلاس کا ہو ایک یا دو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے دونوں پری ڈیفائنڈ ٹائپس ہوں جن کے لیے وہ فنکشنلٹی اسٹینڈرڈ نے پہلے سے ہی ڈیفائن کرتی ہوئی ہے ریزن سیم اور بڑی ہی ریزن ہے کہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا کہ فائیو پلس فور آنسر جو کہ کمپائلر نے پلس دیا تھا five plus four is nine اگر آپ نے اوور لوڈ کر دیا تو ہو سکتا ہے فائیو پلس فور کا آنسر آپ سکس دے دیں تو ہیومن یوزر تو کنفیوز ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میرے پروگرام کے ساتھ اس لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے آئیے جی now we take a concrete example اپنی کمپلیکس کلاس کے لیے آپریٹر کو پلس کے بائنڈری آپریٹر کو اوور لوڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے یلو میں میں نے وہ سینٹیکس دیا ہے complex is the return type operator plus is now the name of this new function operator plus is the name of this new function now and it takes one parameter constant complex reference right hand side plus کا آپریٹر کا رائٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ جو ہے وہ ایز اے پیرامیٹر اسے آ رہا ہے سنگل پیرامیٹر جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ name of the function is operator plus یہ بس صرف چینج آئی ہے باقی یہ ایسے ہی ہے جیسے میتھڈ اور یہ اس کا کوڈ جی کوڈ اگر آپ دیکھیں تو باڈی ایکزیکٹلی وہی ہے جو کہ ایڈ میتھڈ کی تھی اب ایڈ میتھڈ کی جگہ صرف یہاں پہ اس کا فنکشن کا ممبر فنکشن کا پروٹوٹائپ چینج ہوا ہے complex complex colon colon operator plus const complex reference right hand side باقی کوڈ وہی ہے اب آپ اسکرین پہ دیکھیے statement is complex T is equal to C one plus C two plus C three ہمارے پاس پہلے سے تین پری ڈیفائنڈ کمپلیکس ویریبل ہیں C one C two C three ان کو ایڈ کر کے ان کا جو ریزلٹ آ رہا ہے اس سے ہم اس نئے ویریبل کو انیشلائز کر رہے ہیں ٹی ویریبل کو کمپلیکس ویریبل کو اور یہ بیسیکلی سی پلس پلس کی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے مجھے کہیں پہ explicitly operator plus function call نہیں کرنا پڑا جیسے ہی کمپائلر نے دیکھا پلس کا سمبل اس کے دو آپرینٹ کمپلیکس نمبر وہ فورن جا کے کلاس میں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آپریٹر پلس ڈیفائن ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا ہوا ہوا ہے تو وہ اسے آٹومیٹکلی کال کر لیتا ہے ایکچولی کمپائلر اسٹیٹمنٹ کو چینج کیسے کرتا ہے C one plus C two plus C three screen کی آخری لائن دیکھیے this is what is actually happening اور اگر آپ کوٹ میں چاہیں تو یہ خود سے ایکسپلسٹلی کال کر سکتے ہیں اور وہ کام کرے گی وداؤٹ اینی سنٹیکس ایرر لیکن یہ کمپلیکیٹ لائن ہے C one dot operator plus C two اور میں نے اس کے ارد گرد یلو پرنتس ڈال دی C one is the left hand operand جس کے اوپر یہ آپریشن کال کیا جا رہا ہے اس آبجیکٹ کے اوپر ممبر فنکشن کا نام کیا ہے آپریٹر پلس اور یہ پیرامیٹر کیا لے رہا ہے C two which is the right hand operand of operator plus binary operator اور میں نے اس کے گرد یلو پرنتس لگا دیے ہیں کیونکہ اس کی ایسوسیٹیوٹی لیفٹ ٹو رائٹ ہے اس لیے C one plus C two subexpression پہلے ایویلویٹ ہونا چاہیے سو یہ پہلے ایویلویٹ ہو رہا ہے آپریٹر پلس کمپلیکس کا آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے سو جب یہ ممبر فنکشن ایویلویٹ ہوگا تو اس کے ریزلٹ کے طور پہ ایک کمپلیکس آبجیکٹ ریٹرن ہوگا اس کمپلیکس آبجیکٹ میں C one plus C two پڑا ہوگا اس کی ویلو ہوگی now it is a complex object this been return and effectively then object is replacing whatever is within دیلو میں الٹیمیٹلی ایک نیا کمپلیکس آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اگر ایک کمپلیکس آبجیکٹ پڑا ہوا ہے تو اس کمپلیکس آبجیکٹ کا ممبر فنکشن کال ہو سکتا ہے جو کہ اس کے بعد dot operator plus C three ہے function call cascaded function call اس لیے پاسبل ہوئی کہ پلس کا آپریٹر جو ہم نے اوور لوڈ کیا ہے وہ ایک کمپلیکس آبجیکٹ ریٹرن کر رہا تھا الٹیمیٹلی سی پلس پلس یہی کوڈ جنریٹ کرتا ہے اس کا کمپائلر جو ہے لیکن میرے لیے یہ لکھنا مشکل ہے بجائے اس کے کہ میں لکھوں C one plus C two plus C three this is much easier for me, much natural for me. Now my user-defined type, complex, is behaving in a much closer way to the predefined type, int, جس میں میں A plus B plus C کر سکتا تھا and this is something unique that the C plus plus has introduce Java does not have this functionality user defined اس میں بھی کلاسز ہیں آپ اپنی کلاس بنا سکتے ہیں that is a user define type لیکن اس میں آپ آپریٹر اوور لوڈ نہیں کر سکتے اسکرین پہ دیکھیے میں نے اسی پوائنٹ کو کرنے کے لیے آپریٹر کا پروٹوٹائپ میں تھوڑی سی چینج کرتی ہے اس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ کرتی ہے باقی کوڈ اس کو دیکھتے ہیں کہ اب کوڈ کیسے چلے گا پچھلے کوڈ میں ہم نے دیکھا تھا وہ کمپلیکس آبجیکٹ ریٹرن کر رہا تھا اسکرین پہ کوڈ ہے آپ کے پاس اس نے ریٹرن کچھ نہیں کرنا اگر ریٹرن کچھ نہیں کرنا تو دو نمبر کو ایڈ کر کے کہاں رکھے گا اپنے پاس کسی ٹیمپریری ویریبل میں نہیں رکھ سکتا ٹیمپریری آبجیکٹ میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ ریٹرن نہیں کر سکتا اس لیے پر فورس اسے جو دو آپرینٹ جو ہیں ادھر لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کو کی ویلو چینج کرنا پڑے گی یا رائٹ ہینڈ آپرینٹ کی ویلو چینج کرنا پڑے گی دونوں میں سے ایڈ کر کے کسی میں تو ریزلٹ ڈالنا ہے سو لیٹس وی ٹیک جو ہم نے یہاں پہ کوڈ لیا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے اس میں وہ چینج کر دے گا اور وہ کوڈ ہے real is equal to real plus right hand side dot real اور imaginary is equal to imaginary plus right hand side dot imaginary ہو کیا رہا ہے دو نمبر کی ایڈیشن کرنی ہے لیکن ایڈیشن میں جو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ہے دونوں ایڈیشن کا ریزلٹ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ میں جا رہا ہے اسکرین پہ دیکھیے ہم نے C one plus C two plus C three کرنا ہے ہم نے پہلے C one plus C two کیا یہ وائڈ والا آپریٹر پلس جو تھا ہم اس کی فنکشنلٹی کی بات کر رہے ہیں ریٹرن تو وہ کچھ کرتا نہیں ہے اس لیے ہم C one plus C two plus C three نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس ایکسپریشن کو دو ایکسپریشن میں بریک کرنا پڑا C one plus C two دونوں کو ایڈ کیا ریزلٹنٹ ویلو سی ون میں آ گئی ایک تو یہ ان نیچرل چیز ہوئی ہم کاغذ پینسل پہ جب دو نمبرس کو ایڈ کرتے ہیں تو دونوں کی ویلو چینج نہیں ہوتی ہیں وہ ویلو سم ہو کے کسی تیسری چیز میں جاتی ہیں اور اب کیونکہ سی ون میں C one plus C two کی ویلو آ چکی ہوئی ہے اس لیے اب C one plus C three کر دیں تو C one plus C two plus C three کی ویلو جو ہے وہ سی ون میں چلی گئی ایک تو ہمیں یہ جو چیننگ کر رہے تھے C one plus C two plus C three یہ پاسبل نہیں ہو سکی اس وجہ سے کہ ریٹرن وائڈ ہو رہا ہے اگر ریٹرن وائڈ ہو رہا ہے تو میں وائڈ کے اوپر ڈاٹ نہیں کر سکتا void is not an object کہ میں اس آبجیکٹ کے اوپر دوبارہ آپریٹر پلس کا ممبر فنکشن کال کر لوں تو دس از دی ڈرا بیک تو drawback is assignment and cascaded expression are not possible now I can't do C three is equal to C one plus C two کیونکہ وہ C one plus C two void return کر رہا ہے وائڈ کو میں اسائن نہیں کر سکتا سی تھری کو سو اسائنمنٹ گئی کس کیڈٹ گئی کوڈ لیس نیچرل ہے کوڈ لیس ریڈیبل ہے میری ڈبگنگ مشکل ہو گئی کوڈ کو مینٹین کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تو اس لیے آپریٹر پلس کی ریٹرن ٹائپ ہم اسی کلاس کا آبجیکٹ کرتے ہیں تاکہ نیچرل ہو جائے اور اس کا ایک بینیفٹ جو میجر بینیفٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ چیننگ کر سکے کیسکیڈنگ کر سکے C one plus C two plus C three plus C four کر سکے which is natural which we do with predefine type and floor and which we do on a piece of paper also four plus three plus five plus seven so جب بھی ہم یہ آپریٹر اوور لوڈ کرنے لگیں کوشش کیجیے کہ ہم اس کا سیمانٹک جو ہے اس کی فنکشنلٹی ویسے ہی رکھنا چاہیں جیسے کہ پری ڈیفائنڈ ٹائپس کی فنکشنلٹی ہے انٹ کے لیے A plus B plus C plus D کر سکتے ہیں اس لیے ہم کوڈ ایسا لکھیں آپریٹر اوور لوڈنگ میں کہ ہماری ٹائپ کے لیے بھی ہم C one plus C two plus C three plus C four کر سکیں اسٹینڈرڈ یہ کتن نہیں کہتا کہ آپ کمپلیکس ریٹرن کریں کانسٹنٹ کمپلیکس ریٹرن کریں یا وائڈ ریٹرن کریں اس نے تو یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے آپریٹر overloading is keyword operator followed by operator symbol that is the name of this new method باقی پیرامیٹر کتنے لینے ہیں ریٹرن ٹائپ کیا ہونی ہے یہ سارا کچھ یوزر پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور جب آپ آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے وہی فنکشنلٹی دے وہی سیمانٹک دے وہی ایز آف یوز دے جو کہ نیچرل جو کہ پری ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے ہے کبھی بھی شک ہو انٹ دیکھ لیجئے انٹ اس آپریٹر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہی فنکشنلٹی کرنے کی کوشش کیجئے اپنی ٹائپ کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں جیسا کہ ہمارا معمول ہے جو کچھ آج لیکچر میں دیکھ پڑھا ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا ریکیپ آج ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ کے کانسپٹ سے بات سٹارٹ کی یہ ہے کیا اس کی نیڈ کیا ہے اس کی نیڈ سب سے بڑی یہی ہے کہ یوزر ڈیفائن ٹائپ ویسے ہی بہیو کریں جیسے کہ پری ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں اگر پری ڈیفائنڈ ٹائپس آپریٹر لیتی ہیں تو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس کو بھی جن یوزر ڈیفائن ٹائپس کے لیے اپروپریٹ ہے وہ بھی آپریٹر لیں اور ویسے ہی ایکٹ کریں جیسے پری ڈیفائن ٹائپس کے ویریبل ایکٹ کرتے ہیں انٹ کے لیے اگر ہم A plus B plus C کر سکتے ہیں تو ہمیں کمپلیکس نمبر کی کلاس جو کہ ایک یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہے اس کے آبجیکٹس میں بھی ہمیں C one plus C two plus C three کرنا چاہیے کیونکہ this is natural for complex number ہم جب میتھ میں کاغذ پینسل پہ بھی تین کمپلیکس نمبر جمع کرنا چاہیں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں Z one plus Z two plus Z three پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ آگے اس کی ڈیٹیل ہے کون کون سے آپریٹر ہم اوور لوڈ کر سکتے ہیں کون کون سے نہیں کر سکتے majority of the operator we can overload صرف پانچ یا چھ آپریٹر ایسے ہیں جو کہ لینگویج نے بتا دی ہیں انہیں آپ اوور لوڈ نہیں کر سکتے جب ہم آپریٹر کو اوور لوڈ کرتے ہیں تو جو اس آپریٹر کا پریسیڈنس لیول ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا اس کے ایسوسیشن کے جو رول ہیں whether it is left associative اور right to left associative operator overloading کا کانسپٹ اس کو بھی چینج نہیں کر سکتا آپریٹر کتنے آپرینٹ لے سکتا ہے وہ بھی ہم چینج نہیں کر سکتے ان ادر ورڈس ایرٹی بھی چینج نہیں کی جا سکتی ہے بائنڈری پلس یا بائنڈری کوئی بھی آپریٹر ہے وہ دو آپرینٹ ہی لیتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس آپریٹر کو کہیں جی کہ اب آپ میں جب اوور لوڈ کر رہا ہوں تو یہ ایک ہی آپرینٹ لے یہ بھی پاسبل نہیں ہم نیا آپریٹر انوینٹ نہیں کر سکتے ہیں اگزامپل دی تھی ڈالر کا آپریٹر لینگویج نے نہیں دیا اسٹینڈرڈ نے نہیں دیا ہم نہیں بنا سکتے ہیں اسے اس کے بعد ہم نے اس کی کنکریٹ ایگزامپل دیکھی کمپلیکس کے لیے ہم نے آپریٹر اوور لوڈ کیا بائنڈری پلس کا ہم نے کہا اگر ہم آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں تو ہم آپریٹر کو ایز اے ممبر فنکشن بھی اوور لوڈ کرا سکتے ہیں as a non member function بھی اوور لوڈ کرا سکتے ہیں اور آج ہم نے جو اگزامپل دیکھی کنکریٹ اگزامپل وہ یہ تھی کہ آپریٹر کو اوور لوڈ کیا جائے ایز اے ممبر فنکشن اور اگر binary operator as a member function overload کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ ایک آرگومنٹ لیتا ہے which is the right hand side operand اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ آپرینٹ ہے وہ ایکچولی وہ آبجیکٹ ہے جس کا یہ ممبر فنکشن کال کیا جا رہا ہے C one plus C two میں C one is a left hand operand اور C two is the right hand operand جو کہ یہ آپریٹر پلس کا ممبر فنکشن جو ہے ایز اے پیرامیٹر لیتا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی ریٹرن ٹائپ کمپلیکس ہم نے کیوں رکھی اس لیے رکھی کہ ہم اسائنمنٹ کروا سکیں C plus C one plus C two کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایز این آبجیکٹ آئے اور ہم اسے کسی اور سی تھری میں اسائن کرا سکیں کاپی کروا سکیں نمبر ٹو ہم چیننگ کر سکیں C one plus C two plus C three plus C four کر سکیں جو کہ نیچرل ہے ہم ایسے کرتے ہیں پری ڈیفائن ٹائپس انٹ بھی ایسے کرتی ہیں اور ہم نے وہ کر کے دیکھا ہوا ہے تو ہم جب اپنا آپریٹر اوور لوڈ کرنے گئے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کی فنکشنلٹی ویسی ہی ہو جیسے کہ پری ڈیفائن ٹائپ کی ہوتی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ